حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے وہ کہتے ہیں ترمیزی کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کثرت سے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے بار بار یہ دعا مانگتے تھے اللہ سے اور یوں عرض کرتے تھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ عمنی اور من کے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دکھ سے دکھ ایسی شدید چیز ہے یہ غم ایسی شدید چیز ہے کہ انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں کام سے نکل جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اس لیے مسلمان انسان کو چاہیے حتیٰ کہ اگر انسان ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دے یہ کوشش کرنا کہ مجھ سے لوگوں کو راحت پہنچے اور آرام پہنچے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن یہ کرتا ہی کون ہے اس سے کم درجے کی بات پہ ہی راضی رہنا چاہیے ہاں، کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس زندگی بھر اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ میرے قول سے میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کی لوگ تلقین کرتے ہیں فلاں اس سنت پہ عمل نہیں کرتا فلاں اس پہ عمل نہیں کرتا اور ان کو خیال نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے روائی دن تو بہت ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ تھا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے کہیں ان کی آنکھ کھل جائے تو وہ لوگ اپنے رویے پر غور کریں جو گھر میں داخل بعد میں ہوتے ہیں اور چیخو پکار اور دھار گلی محلے سے شروع ہو جاتی ہے اور بچے سہم جاتے ہیں اور خواتین آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ لوگ بھائی اب فلاں صاحب آ گئے یہ صاحب آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ ایسا تو نہیں تھا وہ تو اپنے گھر والوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے اس عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو کبھی دیر تک وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے مشورہ کرتے تھے میرے والد سے یعنی وکر رضی اللہ عنہ سے اور پھر جب گھر تشریف لاتے تھے تو اتنی آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے اگر کوئی جاگ رہا ہو تو وہ جواب دے دے اور سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ یہ اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو سوچنا چاہیے جو آدھی آدھی رات کو گھر لوٹتے ہیں اور پھر دروازے بجانا اور گھنٹیاں بجانا اور سارے گھر کی نیند کو خراب کرنا سنت کا ابتدا ہی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کی ساری تعلیمات میں آپ دیکھیے لوگوں کو دکھ نہ دینا اس کا خاص اہتمام فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تم سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے اسی لیے یہاں پناہ مانگی ہے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ میں کے من الحمن اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دکھ سے ولحز میں اور اللہ غم سے والعجز اور اللہ بے بسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بے بس ہو جاتا ہے آدمی جسے کہتے ہیں کارنر کر دیا کسی انسان فخر سے کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو کارنر پہ لگا دیا اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی ذات کہنے والے کو بھی کارنر پہ لگا سکتی ہے خدا اس سے زیادہ اس پہ قدرت رکھتا ہے جتنا بھی کسی اور کے بارے میں آج فخر سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور اور فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ یوں عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ ولقس لے اور اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں ولبخ لے اور اللہ بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں الدین اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر قرض کا غلبہ ہو جائے اور اللہ و الرجال رجال اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے جب آدمی خوف کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کے خوف کو اپنے دل میں پناہ دے لیتا ہے تو وہ بہترین چیز بن جاتی ہے اسی لیے بچوں کو ڈرانے سے منع کیا گیا یہ جو ڈراتی ہیں خواتین گھروں میں کسی کو چوہے سے کسی کو بلی سے اور کسی کو شیر سے اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو ابا حضور تھے ان کا تو نام لے لے کے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں یہ کون سی فخر کی باتیں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے کسی شخص کو ڈرایا اللہ کا حق بنتا ہے کہ اسے بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈرائے تو جہنم کی آگ اس سے ڈرانا کوئی چھوٹی سی بات ہے چاہے پھینکے ہیں نا مگر جہنم کی آگ دکھائی دیں اس سے ڈرا دیں یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے شریف آدمی کو جیل نہ بھیجیے مگر اسے تھانے میں بلا کر بٹھا لیجیے کیا اس بیچارے کے لیے یہ چھوٹی بات ہے بہت بڑی بات ہے اسی طرح بچوں کو ڈرانا مختلف چیزوں کے نام لے لے کے ڈرانا اور اسی طرح بچے جو آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اس سے نہ روکنا اور اس سے بدتر چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے اور اس پہ بھالو جیسے لباس پہن لینا اور اس پہ ایسے ایسے ایسے چہرے لگا لینا جو جو جس کو دیکھ کے لوگ ڈریں یہ سب کی سب چیزیں کم سے کم کسی مسلمان کا اخلاق اور کردار نہیں ہے اور کسی کی بھی ہوا کرے اور کم سے کم کوئی شخص ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا وہ شخص جسے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو انہوں نے منع کیا اس چیز سے کہ لوگوں کو خوف مت ایسی چیزوں کا دلاؤ تو دیکھیے پناہ مانگی ہے اور کہا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ضلع دین قرض کا غلبہ مجھ پر ہو جائے اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کا خوف مجھ پر چھا جائے